اکرما کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے بطھا میں ایک شیخ کی اقتداء میں زہر کی نماز پڑھی ہے اس بے وقوف نے تو بائیس تکبیریں کہہ دی ہیں جب وہ سجدہ کرتا اور اس سے سر اٹھاتا تو تکبیر کہتا تھا یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے حدیث نمبر سولہ سو اڑسٹھ بسنط احمد